رنگ خوبصورت ہے پر نکلی ہے حمید نے ڈنر ٹیبل پر بیٹھتے فش اور چپس کھاتے ہوئے ڈبیا کو رئیسہ کی طرف سے سرکایا جو سلاد کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے تحمل سے کہا میں جانتی ہوں وہ فش اور چپس تقریباً نگل رہا تھا اور ساتھ ٹی وی لاؤنچ میں ٹی وی پر رگبی کا ایک میچ دیکھ رہا تھا رئیسہ ویکنڈ گزارنے وہاں آئی تھی امریکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن عنایا بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وقت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے منگایا گیا کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگوٹھی سے دکھائی تھی تم نے کسی کو دینی ہے یا تمہیں کسی نے دی ہے حمید نے میچ دیکھتے دیکھتے چلی سوس کی بوتل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے سے پوچھا حشام نے دی ہے ریسا نے کسی تمہید کے بغیر مدم آواز میں بہت سنجیدگی سے کہا اس بار ہمین نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی تھی جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گی اس نے ایک لمحہ کے توقف کے بعد سانس میں ایک سانس اسی سانس میں کہا مطلب ہمین اب سنجیدہ ہو گیا تھا اس نے مجھے پرپوز کیا ہے لیکن میں نے اس کا پرپوزل قبول نہیں کیا میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کر لیں رئیسہ نے اسے مختصراً بتایا لیکن حشام تو ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہوگا اس کی فیملی کیا وہاں سے آ کر بات کرے گی حمین نے جواباً اسے پوچھا وہ دونوں شام اور اس کی فیملی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تین دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اس فضائی حادثے میں وہاں کے حکمران اور اس کی فیملی کے چھ افراد کی ہلاکت ہوئی تھی بحرین کا حکمران حشام کا تایا تھا اور اس حادثے کی اطلاع ملنے کہ فوری بعد حشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیا تھا رئیسہ بھی اس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی شام تو آ جائے گا اگلے ہفتے لیکن اس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں رئیسا نے اس سے کہا تو پھر کیا ہوگا ہمیں دوبارہ چپس کھانا شروع کرتے ہوئے کہا اس لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں تم بتاؤ رئیسا نے اسے جواباً کہا ممی کریں گی صاف صاف دو ٹوک انکار چلی سوس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے ہمیں جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اس کے سامنے کھینچا ہاں مجھے پتا ہے رئیسا نے گہرا سانس لیا تمہیں پسند تو نہیں ہے نا حمید نے اس سے اسی طرح سرسری انداز میں پوچھا جیسے یہ کوئی عام سی بات تھی ہے اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نکلا no bad sorry too bad Hamid نے جیسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا انائر عبداللہ کا پتہ ہے تمہیں اس کے باوجود تم نے رئیسا نے اس کی بات کاٹی شام پیدائشی مسلمان ہے لیکن بحرینی ہے بلکہ عرب ہے ہمیں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا ویسے تو وہ امریکی ہے رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا امریکی تو ممی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں ہمیں نے بہت اطمینان سے تصویر کا ایک اور تاریخ پہلو اسے دکھایا اسی لیے تو تم سے بات کر رہی ہوں رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا تم ایک بات بتاؤ تمہیں وہ صرف پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے رئیسہ نے اسے جواباً گھورا صرف جزل صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں حمید نے انداز میں بے اختیار کہا یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے ریسا نے جتانے والے انداز میں کہا کامن سینس کا ہوگا پھر وہ تو میری ویسے ہی خراب ہے پلیٹ صاف کرتے ہوئے حمین نے بےحد اطمینان سے کہا تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں ریسا نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے کہا میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم میری ملاقات حشام سے کراؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے وہ میں کروا دوں گی وہ مسئلہ نہیں ہے رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور اگر ممی بابا نہیں مانتے پھر حمید نے یکدم اس سے کہا وہ خاموش بیٹھی رہی پھر اس نے کہا مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن بدرین کے لیے تیار رہنا چاہیے بابا کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ممی کا میں کہہ نہیں سکتا کوشش کروں گا لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تو میں پرپوز کرنے سے پہلے کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پرپوزل پر غور نہیں کرے گا ہمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا خیال آیا تھا اپنی فیملی سے بات کر کے ہی اس نے مجھ سے بات کی ہے اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کرائی ہمین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے اسکرین کو اسکرال کر رہا تھا رئیسہ کو لگا اس کی بات غور سے نہیں سنی تم میری بات سن رہے ہو رئیسہ نے جیسے سے متوجہ کیا ہاں میں حشام کو سرچ کر رہا ہوں اس نے جواباً کہا کیا رئیسہ چونکی حشام کو اور اس کی فیملی کو پتا ہے کہ تم اڈاپٹیڈ ہو ہمین نے اسی طرح اسکرین اسکرال کر رہا تھا حشام کو پتا ہے تو ظاہر اس کی فیملی کو بھی پتا ہوگا وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکی اور پھر بولی او حمید اپنے فون کی اسکرین پر کچھ پڑھتے بے اختیار چونکا تھا کیا ہوا رئیسہ چونکی تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بری بھی حمید نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنا فون اس کے سامنے رکھ دیا وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے پچھلے پندرہ منٹ سے کھڑا تھا پلکھے چپکائے بغیر ٹک ٹکی باندھے لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے سلار سکندر کے شجرا میں دبے آتش رشا کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے اگر وہ شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا خود کلامی ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکرو فریب کا جال وجوہات حقائق کو چھپانے وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنے حکومت میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت ہدایات دینے کے لیے مڑا تھا سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز چھوٹے بڑے نوٹس فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹوں سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود چند آدمیوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگالنے میں مصروف تھے یہ کام وہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے کر رہے تھے اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے کھلے پڑے تھے جو مختلف فائل میگزینز اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھی کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں سے ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا کمرے میں موجود دو آدمی پہلے ڈیڑھ ماہ سلار کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے کمرے میں موجود تیسرا شخص تلار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کا ریکارڈ کنگالتا رہا تھا چوتھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کرتا رہا تھا اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نصب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا وہ چار افراد دعویٰ کر سکتے تھے کہ سالار اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں بھی تھی سلار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے سی آئی اے کے اسٹنگ آپریشن سے لے کر اس کی ٹین ایج کی گرل فرینڈز تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک ان کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ ڈیڑھ دو ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کردار کشی کر سکتے وہ ٹیم جو پندرہ سال اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا سکینڈل ڈھونڈنا نہیں ڈھونڈ نہیں پائے تھے دو سو پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ دو وہ دو سو کراسز سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کی فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا دیکھو اس سال ان ڈیٹس پر یہ کہاں تھا کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین پر نمودار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا پاکستان سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی کب سے کب تک اس نے اس آدمی نے اگلا سوال کیا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائی آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تار پیڈو مل گیا تھا یہ پندرہ منٹ پہلے کی روداد تھی پندرہ منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشا کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا جبریل نیند سے فون کی آواز پر ہڑ بڑا کر اٹھا تھا اسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیا تھا لیکن اس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی اس پر نسا کا نام چمک رہا تھا وہ غیر متوقع تھی ایک ہفتے پہلے اسفند کی تدفین کے دوران اس کی ملاقات نسا سے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اس نے جبریل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے ڈسٹرب کر رہی تھی اور پھر بے حد اضطراب کے عالم میں اس نے جبریل سے کہا تھا تم عائشہ کے لیے کچھ کر سکتے ہو جبریل کچھ حیران ہوا عائشہ کے لیے کیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے واٹ وہ ہکا بھکا رہ گیا کیوں قتل کے کیس میں وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی جبریل سکتے میں رہ گیا کس کا قتل وہ اب رونے لگی تھی اسفند کا جبریل کا دماغ گھوم کر رہ گیا اپ میں بیٹھ کر اس رات عائشہ عبدین نے اپنی گزری زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس یاد کی تھی مگر اس کی زندگی میں اتنا بہت کچھ ہو چکا کہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کوشش میں ناکام ہو رہی تھی یوں جیسے وہ اٹھائیس سال کی زندگی نہیں تھی آٹھ سو سال کی زندگی تھی کوئی بھی واقعہ اس ترتیب سے یاد نہیں آ رہا تھا جس ترتیب سے وہ اس کی زندگی میں ہوا تھا اور وہ یاد کرنا چاہتی تھی لوک اپ کے بستر پر چت لیٹے چھت کو گھورتے اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین واقعہ کون سا تھا سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور دور باپ کے بغیر زندگی گزارنا احسن ساتھ سے شادی اس کے گھر اس کے ساتھ اس کے گھر میں گزارا ہوا وقت ایک معذور بیٹے کی پیدائش احسن ساتھ سے طلاق اسفند کی موت یا پھر اپنے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے اسپتال سے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا اور ان سب واقعات کے بیچوں بیچ کئی اور ایسے تقریب تھے واقعات جو اس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک دکھاتے ہوئے جیسے اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے بے قرار تھے وہ طے نہیں کر سکی ہر تجربہ ہر حادثہ اپنی جگہ تکلیف دے تھا اپنی طرز طرز کا ہولناک وہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی اور اگلے واقعہ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ ہونے لگا لگ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ پچھلا واقعہ زیادہ تکلیف دے تھا یا پھر وہ جو اسے اب یاد آیا تھا کبھی کبھی عائشہ عبدین کو لگتا تھا وہ ڈھیٹ ہے تکلیف اور ذلت سے سہ کر وہ اب شرمندہ ہونا اور درد سے متاثر ہونا چھوڑ چکی تھی زندگی میں وہ اتنی ذلت اور تکلیف سہ چکی تھی کہ شرم اور شرمندگی کے لفظ جیسے اس کی زندگی سے خارج ہو گئے تھے وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مرنا بھی بھول گئی تھی اسے کسی تکلیف سے کچھ نہیں ہوتا تھا دل تھا تو وہ اس نے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا ذہن تھا تو اس پر جالے ہی جالے تھے عزت نفس ذلت عزت جیسے لفظوں کو چھپا دینے والے جالے یہ سوچنا اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اس سوال کا جواب ویسے بھی اسے احسن ساد نے رٹوا دیا تھا لکھو اس کاغذ پر کہ تم گنگار ہو اللہ سے معافی مانگو پھر مجھ سے معافی مانگو پھر میرے گھر والوں سے معافی مانگو بے حیا عورت پتہ نہیں یہ آواز اس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی دن میں رات میں سینکڑوں بار ان جملوں کی باز گشت سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا وہ ایک گار عورت تھی یہ جملہ اس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن ذات کو دیا تھا کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا اس کا گناہ کیا تھا وہ اسے یاد نہیں آتا تھا مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے کبھی زندگی میں کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا اتنا بڑا کہ اللہ سے اسے یوں بار بار سزا دے رہا تھا سزا کا لفظ بھی اس نے احسن سعد اور اس کے گھر میں ہی سنا اور سیکھا تھا جہاں گناہ اور سزا کے لفظ کسی ورد کی طرح دہرائے جاتے تھے ورنہ عائشہ ابدین نے تو احسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو خود پر صرف مہربان دیکھا تھا بے حیا عورت وہ گالی اس کے لیے تھی کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی یوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا استحا دیکھ لیا ہو وہ ناز و نام میں پلی تھی گالی تو ایک طرف اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تصحیق ہوتی اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تومت تھی وہ بے حیا تھی عائشہ بدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا سوتا سوتالوی سوطالوی سوتا ویلیں دے کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے یا شاید اس نے غلط سنا تھا یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہی تھی وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ سکتی تھی ان توجہات ان وضاحتوں پر جو پہلی گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عبدین اس کی کیفیت پر نہیں جو اگلے کئی دن عائشہ عبدین نے اپنے آپ کو دی تھی اپنی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس کے ایک کورس کی طرح لیکن یہ سب صرف پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجہات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا تھا وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بہت خاموشی سے کھاتی تھی اور بہت بری بری اور اسے یقین تھا وہ ان گالیوں کے مستحق تھی کیونکہ ایسا انسان اس سے یہ کہتا تھا پھر وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی تھی اپنی عزت نفس کو ایک اور دلاسا دیتے ہوئے پانچ افراد کا وہ گھرانہ اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسی قابل تھی وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے بھی اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ گنگار تھی ایسن ساتھ اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آیا آ گیا تھا ایک وقت تھا جب اسے لگتا تھا وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا ہے اور پھر ایک وہ وقت آیا جب اسے وہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جیسے جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شد و مت سے کرتی تھی اور اب اور اب اسے لگتا تھا کہ وہ عذاب کہ وہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے اسے اس کے کردہ نہ کردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا ہے وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پرپوزل اس کے لیے آیا تھا عائشہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی اس کے لیے درجنوں پروپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے اس کا خیال تھا کہ پرپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا احسن ساتھ کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عبدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی اور اس پر بھی ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جھولی پھیلا کر آئیں بغیر نہ رہ سکے ایسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا اور عائشہ عابدین کو تب پتہ چلا تھا کہ اس کی ایک نند کے اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی بھی بدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں ایک تھی اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھی اکیڈیمک قابلیت میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے میں اور پھر اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی وہ اپنے بیچ کے نہ صرف حسین بلکہ حد اسٹائلش لڑکیوں میں گنی جاتی تھی بے حد عمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب لیے ہوئے بھی حجاب عائشہ بدین پر سچتا بھی تھا یہ اس کی کشش کو اور بڑھانے والی چیز تھی اور اس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیوں کے یہ متفقہ رائے تھی اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پرپوزل آیا تھا جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ملاقات میں ہی اوکے کر دیا تھا پتہ نہیں کون سادہ تھا اس کے نانا نانی جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے تھے یا پھر وہ خود کے ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا ایسن اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا ایسن ساتھ سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبریل یاد آیا تھا اور اسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا وہ مناسب شکل و صورت کا تھا تعلیمی قابلیت میں بہت اچھا اور بات چیت میں بہت محتاط اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا مذہب جس پر وہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا اور اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان رابطے کی کڑی یہی تھی پہلی ملاقات میں وہ دونوں مذہب پر بات کرنے لگے جو عائشہ بھی دین اس سے محروب ہوئی تھی وہ حافظ قرآن تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہی وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا اور وہ معلومات عائشہ کی معلومات سے بہت زیادہ تھیں لیکن وہ ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی ایک عملی مسلمان گھرانے کی خواب دیکھتے ہوئے وہ ساتھ سے متاثر ہوئی تھی اور اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بہت مچور اور مختلف ہے وہ اگر کبھی شادی کرنے کا سوچتی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی احسن ساتھ پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا تھا اس کی فیملیز کے گھر والوں سے پہلے ہی متاثر تھی شادی بہت جلد ہوئی اور بےحد سادگی سے یہ ساتھ کے والدین کا مطالبہ تھا عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بہت خوش تھے عائشہ ایسی شادی چاہتی تھی اور یہ اپنی اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسی سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نان نانی کو اس روایتی تکلفات سے منع کیا تھا مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے ان کے نان نانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کے تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے اچھا موصول ہو جاتے تھے اور عائشہ شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے شک لاکھوں میں تھی مگر اس کے برعکس احسن سعد کی فیملی کی جانب سے شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھا اور مالی حیثیت کے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے وہ بس مناسب تھے عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں ہوئی کم از کم اس کا دل چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن ساد نے اپنی نینے ولی دلہن اور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کہا تھا بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی اس عمر میں فہاشاؤں کی طرح لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹے لگاتی پھر رہی تھیں اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھی عائشہ کا انداز اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا احسن کا لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی تھی اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز میں دھیمے لب و لہجہ میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا وہ عائشہ عبدین کے لیے ناقابل یقین تھے تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے اور پھر بیوہ ہے وہ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ اسے یہ سب کیوں سنا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی وہ آدھے گھنٹے تک ایسی عورتوں کو لانا تو ملامت کرتا رہا تھا اور اسے یہ بھی بتاتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ <clears throat> نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال ہوں گی اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل ہوگا انہوں نے تو اس کے نان نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا وہ احسن انساتے کہنے کی جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسے رشتہ کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں دو تین بار اس کی ماں بہنوں سے مل چکا تھا اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی وہ آزاد خیال تھیں تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا جس کا انکشاب اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے احسن سعد کے پاس مذہب ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی اس سے دلی دل میں گیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا اس وقت احسن سعد نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام بتایا بتا اور سمجھا دیا تھا جو ثانوی تھا وہ سر ہلاتی رہی تھی ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی اکٹھے کرتا رہا تھا وہ بے حد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی وہ واقعی وہ وقتی غصہ نہیں تھا وہ تھا وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس سب میں کامیاب رہا تھا اس اعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی نے اسے بتایا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے اور ہاں اس فہرست میں اس نے اللہ کو کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا کو اس اس اس نے جیسے دائرے سے باہر کھڑا کر دیا تھا جس کے اندر کی اپنی زندگی گھومتی تھی اکیس سال کی ایک نارمل لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی وہ ویسے ہی ہراساں ہو اور حواس باختہ تھی احسن ساتھ نے اسے کہا تھا کہ اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اسے کسی سے شیئر نہیں کرے گی عائشہ نے اس کی بھی حامی بھر لی تھی اس کا خیال تھا یہ ایک عام وعدہ ہے جو ہر مرد بیوی سے لیتا ہے مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا ایس انساد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر رازداری کا حلف لیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحاق استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اس سے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے اکیس سال کی عمر میں وہ عائشہ بدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی لیکن یہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے لگی والی تھی رات احسن کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا اگلی صبح عائشہ سے اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی بے حد سد میری اور بے حد ہوا اکھڑا ہوا لہجہ اس کے احساس سے جرم اور بڑا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس پر اسے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفکی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا ان کی فیملی کی وجہ خفقی کی وجہ ان توقعات کا پورا نہ اترنا تھا جو عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے شادی سادگی سے کرنے کا اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا ان کو توقع تھی کہ ان کے کلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دے گی عائشہ کے نام کوئی گھر کوئی پلاٹ کوئی بینک بیلنس ضرور کیا جائے گا جیسے ان کے خاندان کے دوسری بہوؤں کے نام تھا شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ کر لیے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور ان کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچا دے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے اب شاکٹ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی شادی کے تین دن بعد پہلی بار نورین نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے جو لوگ تیسرے ہی دن ایسے مطالبات کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے عائشہ ہمت نہیں کر سکتی تھی اپنے دوستوں اور کزنس کے ٹیکسٹ میسیجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ ماں وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے اس نے وہی راستہ چنا جو اس معاشرے میں سب چنتے ہیں چنتے تھے سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا اور پھر ایک بار وہ ایسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو پھر وہ اور ایسن اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ایسن کی فیملی کی ساری شکایت دور کر دی گئی تھی اسے شادی کے ایک ہفتے بعد ایک بڑی گاڑی دے دی گئی تھی عائشہ کے نام نورین نے ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانا نے اسے کچھ اس کو کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے ایسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دی تھی اس کے بعد دو ہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے احسن سعد نے پہلی بار ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھیں عائشہ بدین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں عائشہ نے جان دیا تھا ہو سکتا ہے اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان ہو لیکن اچھا انسان نہیں تھا اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دورخے نہیں تھے وہ ایک مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا لیکن اس ایک مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی وہ ایک عجیب و غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا لیکن اندر سے بے حد گھٹن زیادہ تھا اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا اس کا اندازہ اس سے بہت جلد ہو گیا تھا احسن خود اپنے باپ کی کاپی بن گیا تھا اور اسے اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا وہ اور اس کی بہنیں وہ عائشہ عبدین کو اس کے جیسا بنانا چاہتے تھے اور عائشہ عبدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا وہ آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں اس گھر کے ماحول اور ساتھ کے رویے اور مزاج کی وجہ سے اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور ساتھ دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے اس کو سامنے رکھ کر رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل تھی عائشہ شادی کے دو مہینوں کے اندر اس ماحول سے وحشت زیادہ ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کے احسنسات کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نان نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور ان سے کہتی کہ وہ اسے جہنم سے نکال لیں ایسے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی اسے اپنی بدقسمتی لگی تھی عائشہ بدین جی ایک بار پھر سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئی ایک بار پھر اسے امید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اس کی حیثیت کو بدل دینے والا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن ساتھ کے تعلق کو تو یہ بھی اس کی خوش فہمی تھی وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوئی احسن ساتھ اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی عائشہ نے نو مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہی جانتی تھی وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو وہ پسند نہیں تھا اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنی نان نانی کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں تھا تو عائشہ نے یہ بات بھی بنا چون چنا کے مان لی تھی وہ اب کسی سوشل میڈیا پر نہیں تھی کیونکہ احسن کو خود ہر فور ہر فارم پر موجود ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو اور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کر دی تھی اس کے پاس ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک سے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی احسن ساتھ کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے صبح دیر تک سوتی رہے عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤن جا جاتی گھر میں ملازم تھے لیکن ساس و سر کی خدمت اس کی ذمہ داری تھی اور اس پر اسے اعتراض بھی نہیں تھا کھانا بنانے کی ذمہ داری جو اس سے پہلے خواتین میں تقسیم تھی اب عائشہ کی ذمہ داری تھی اور یہ بھی ایسے بات نہیں تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نان نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے لیے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی وہ ذمہ داریوں سے نہیں گھبراتی تھی تزلیل سے گھبراتی تھی اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے ناشنا تھے وہ تنقید کر سکتے تھے تعریف نہیں وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو ہی وہ احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا شروع شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اسے بہت بےحد تزہیح کا میز جملوں اور تمسخر سے ملا تھا کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی ہے احسن ساتھ اس کے لیے ایک ضابطہ طے کر گیا تھا وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی پھر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہوگی ہفتے میں ایک بار عائشہ ایک ایسا معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ نافی نامہ بھی ساتھ کی ایجاد تھا احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسا ہی معافی نامہ لکھ لکھ کے دیتا رہا تھا اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی تھی عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی اب وہ نکاب اور دستانے بھی پہننا شروع ہو گئی تھی اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا make up fashion make up facial چہرے کے بالوں کی صفائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھی وہ آئیڈیل عورتیں تھیں اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر سے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے اس کے نان نانی اور فیملی کو پتا تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹھی تھی کوئی بھی اس سے ملنے پر اس سے فون پر بات کرنے پر اس سے کُریتتا رہتا مگر عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کی ناخوشی دوسرے کی غلط فہمی تھی اور ان نو مہینوں کے دوران اس کا اور ساتھ کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا وہ واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا ان کے درمیان فون پر اسکائپ پر بات بہت مختصر ہوتی تھی اور اس میں بھی تب وقفہ پڑ جاتا جب ایسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے اسے آگاہ رکھا جاتا تھا خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے عائشہ کو کبھی کبھی لگتا تھا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں تھا ایک بادشاہ اور کنیز کا رشتہ تھا احسن ذات کو اس سے ویسے اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے ایسی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جیسی احسن ذات کو چاہیے تھی اسفن کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی جس گھوٹن میں وہ جی رہی تھی اس گھوٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا اس کا بیٹا اسفند نارمل نہیں تھا یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح بھینج کر کھولا ایک بار دو بار پھر اپنی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا کرسی کی پرست ٹیک لگائے اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے فٹ ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا پچھلے چار گھنٹے سے مسلسل اس لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہنے کے باوجود جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے اڑھائی بج جانے کا اعلان کر رہی تھی وہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کا کی نوٹ سپیکر تھا جس کی تقریر کل دنیا کے ہر بڑے چینل اور اخبار کی شے سرخی بننے والی تھی تین بج کر چالیس منٹ پر اس نے بالآخر اپنا کام ختم کیا لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ موسم سرما تھا اور ڈیوس میں پتہ نہیں ڈیوس ہے کہ ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا اور چند گھنٹے کی نیند اس کے لیے کافی تھی نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے اس کی زندگی کا معمول تھا اور اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگنے لگا تھا صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدوں کا جریدوں کی کاپیز پڑی تھیں اور ان میں سے ایک کے سرور پر حمین سکندر کی تصویر تھی ینگ گلوبل لیڈرز پانچ سو کی فہرست میں پہلے نمبر پر برا جمان اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیمرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سرار کو ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اسی اعتماد دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصا تھا سرار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی اس سے جھک کر وہ میگزین اٹھایا تھا وہ ورلڈ اکنامک فارم میں پہلی بار آیا تھا اور دنیا کے اس موکر فارم کا جیسے نیا پوسٹر بوائے تھا وہاں پڑھا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اس نے حمید سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ڈینجرسلی میٹیکولس سلار سکندر کی ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی وہ ہیڈ لائن سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اسی فورم میں ہونے والی تھی جہاں اس اس اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا نے میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکا بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا تھا وہ واقعی شیطان تھا خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا <clears throat> جاگ رہے ہیں وہ ہمین سکندر کا ٹیکس تھا اسے باپ کی روٹین کا پتہ تھا وہ خود بھی بے خوابی کا شکار تھا یس سلار نے جواباً ٹیکسٹ کیا بڑی اچھی فلم آ رہی تھی سوچا آپ کو بتا دو جواب آیا سلار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی دوسرا ٹیکس آیا جس میں اس چینل کا نمبر تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ جس میں چارلیس تھیرن کا نام جلی حروف میں لکھا ہوا تھا وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا سکندر کو سالار کو اندازہ ہو گیا تھا مطلع کرنے کا شکریہ سالار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ٹیکس کا جواب دیا اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا میں سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں سنجیدگی کے شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگلا جملہ بے سرو بے سرو پا تھا سالار سکندر گہری سانس لے کر رہ گیا وہ ورلڈ اکنامک فارم کا ینگ سٹار سپیکر تھا جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بیتو کی باتیں کر رہا تھا واہ کیا بات ہے اسے بھی ٹی اے آئی میں چلا دو اس نے اسے جوابی ٹیکس کیا اور پھر گڈ نائٹ کا میسج سے ایک مسکراہٹ اس کی سکرین پر ابری تھی دانت نکالتے ہوئے سیریس سلار فون رکھ دینا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا آپشن چاہیے یا اپروول اس نے اس بار بہت سنجیدگی سے اسے ٹیکس کیا مشورہ جواب اسی تیز رفتاری سے آیا ٹی وی بند کر کے سو جاؤ اس جوابا نے اسے ٹیکس کیا بابا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ رئیس اور عنایت کی شادی سے پہلے میرا شادی کرنا مناسب نہیں ہے خاص طور پر جب جبریل کی شادی کا فی الحال کوئی امکان نہیں اس کے جملے پر اب کھٹکا تھا اس کی باتیں اتنی بے سر و پار نہیں تھی جتنا وہ انہیں سمجھ رہا تھا رات کے اس پہر وہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے نایا اور رئیسہ کی شادی کا ذکر لکھ کر بیٹھ بیٹھا تھا تو کوئی مسئلہ تھا اور مسئلہ کیا تھا یہ سلار کو ڈھونڈنا تھا تو اس نے اگلے ٹیکس میں جیسے کچھ اور اگلوانے کے لیے دانہ ڈالا جواب خاصی دیر بعد آیا یعنی وہ اب سوچ سوچ کے ٹیکس کر رہا تھا وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک پساد بچھا کر بیٹھ گئے تھے تو بس پھر ہمیں عنا اور ریسا کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے جواب سوچ سمجھ کر آیا تھا لیکن مبہم تھا عیسیٰ کے بارے میں یا عنایت کے بارے میں سلات نے بڑے کھلے الفاظ میں اسے پوچھا ہمین کو شاید باپ سے اس بے جڑک سوال کی توقع نہیں تھی وہ امامہ نہیں تھا جس کو وہ گھما پھرا لیتا تھا وہ سلار سکندر تھا جو اسی کی طرح لمحوں میں بات کی طے تک پہنچ جاتا تھا رئیسہ کے بارے میں بلاخر اسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہنا پڑا سلار کے لیے جواب غیر متوقع نہیں تھا لیکن حیران وہ اس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا تم خود رئیسہ کے لیے بات کر رہے ہو یا رئیسہ نے تمہیں بات کرنے کے لیے کہا ہے سلار کا اگلا ٹیکس پہلے سے بھی ڈائریکٹ تھا امین کا جواب اور بھی دیر سے آیا میں خود کر رہا ہوں سلار کو اس کے جواب پر یقین نہیں آیا رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے اس نے اگلا ٹیکسٹ کیا جواب ایک بار پھر دیر سے آیا اور یکدم سلار کو احساس ہوا کہ بات چیت دو افراد کے درمیان نہیں ہو رہی تھی تین لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی وہ حمین اور رئیسہ وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ سلار کے ساتھ ہونے والے سوال و جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھا اور پھر اس کی طرف سے آنے والے جوابات اسے فارورڈ کر رہا تھا وہ ان دونوں کی بچپن کی عادت تھی ایک دوسرے کے ترجمان کا رول ادا کرنا اور زیادہ تر یہ رول ڈریسا ہی اس کے لیے کیا کرتی تھی کوئی اسے پسند کرتا ہے جواب دیر سے آیا تھا لیکن اس کے ڈائریکٹ سوال کے جواب میں بےحد ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھا اور یہ ہمین کا انداز نہیں تھا یہ رئیسہ کا انداز تھا کون پسند کرتا ہے حشام طلال نے جواباً بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا اسے یقین تھا اس کے اس جوابی سوال نے دونوں بہن بھائی کے پیروں تلے سے کچھ لمحوں کے لیے زمین نکالی ہوگی اس کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سالار اتنا باخبر ہو سکتا ہے ہسپ دوا کو ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورا منہ کھولے ہستی ہوئی اسمائلی آئی تھی گڈ شاٹ یہ حمین کا جواب تھا رئیسہ سے کہو آرام سے سو جائے حشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی ٹیکس نہیں کرو گے سلار نے ایک وائس میسج حمین کو بھیجتے ہوئے فون رکھ دیا وہ جانتا تھا اس کے بعد وہ واقعی بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے خاص طور پر رئیسا اچھا خاص طور پر رئیسا رئیسا سلار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی جس کی زندگی میں آتی تھی اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتی تھی جیسے وہ جیسے پارس پتھر تھی جو اس سے چھو جاتا سونا بننے لگتا تھا سلار سکندر کے خاندان کا حصہ بننے کے بعد ان کی زندگی میں بھی بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھیں اور اب حشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اس خوش قسمتی کے دائرے نے حشام کو بھی اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا تھا بحرین میں ہونے والے اس طیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے جو افراد ہلاک ہوئے تھے وہ دراصل بحرین کی بادشاہت کے حق بادشاہت کے حقداروں کی ہلاکت تھی پیچھے رہ جانے والی والا ولی عہد نوجوان تجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا اور اس حلقے میں بہت ناپسندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا حشام کے باپ صبا بن جرا کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لیے جب بحرین پہنچے گا تو بادشاہت کا ہما اس کے سر پر آن بیٹھے گا اس کے سر پر آن بیٹھے گا بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے بادشاہت کے حقداروں کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر برا جمان صبا کو اکثر اکثریتی تائید سے بحرین کا نیا امیر نامزد کر دیا گیا تھا اس عہدے پر اس سے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر دیا تھا ولی عہد کی نامزدگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی یہی وہ خبر تھی جو رئیسہ کو حمین نے سنائی تھی خبر اتنی غیر متوقع اور قابل یقین ناقابل یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن جب اسے یقین آیا تو وہ پرجوش ہو گئی اور اب بری خبر کیا ہے وہ بھی سنا دو اس نے حمین سے پوچھا تھا حشام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی صرف اس کے خاندان کی طرف سے نہیں پورے شاہی خاندان کی طرف سے حمید نے بنا کسی تمہید کے کہا وہ فکر مند ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تھی حشام سے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی وہ ویسا ہی تھا بے فکر لاپرواہ اپنے باپ کے بدلے جانے والے اسٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھاتا ہوا اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی کے میں اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے تم نے اپنی فیملی سے بات کی اس نے چھوٹتے ہی رئیسہ سے وہی سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی ہمین سے بات ہوئی میری اور ہمین نے پاپا سے بھی بات کی لیکن پاپا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا انہوں نے کہا ہے وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے لیکن ہمین تم سے ملنا چاہتا ہے رئیسہ نے اسے بتایا حمین ہشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پر اسے ملنے کی فرمائش کی تھی مل لیتا ہوں میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا وہ رہتا ہے تم اس سے پوچھ لو کہ کب ملنا چاہے گا ہشام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا تمہاری فیملی کو میری ایڈاپشن کا پتہ ہے اس بار رئیسہ نے بلاخر اس سے وہ سوال کیا تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا نہیں میری کبھی ان سے سوالے سے بات نہیں ہوئی لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو شام اس کی بات پر چونکا تھا انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں کیوں اعتراض ہوگا میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے حشام نے دو ٹوک دو ٹوک انداز میں کہا میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں حمید اس کی ملاقات دو ہفتے بعد طے ہوئی تھی مگر اس سے پہلے ہی حشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلایا گیا بلا لیا گیا تھا اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی اور حشام بن سابق کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا ایک خصوصی طیارے کے ذریعہ حشام کو بحرین بلایا گیا تھا اور وہاں معاشرے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کو اطلاع دی تھی وہ بے حد خوش تھا ایسا چاہتے ہوئے بھی خوش نہ ہو سکی وہ ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا ہمین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی حشام بہت جلدی میں تھا ان دنوں ان دونوں کے درمیان صرف ایک آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے وہ پریوں کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے کیریئر زندگیاں نام سب محنت سے بنائی جا رہی تھیں اور عیسیٰ سلار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ پریوں کی کہانی بھی ایک سراب لگ رہی تھی وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی ایک عرب بادشاہ سے نہیں اسے آسائشات کی حوث نہیں تھی اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے اور چند دن پہلے تک اس کی اور حشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پڑی پٹری کے دو ٹریک نہیں رہے تھے مخالف سمت میں جانے والا ایک دوسرا ٹریک ہو گئے تھے وہ بہت غیر جذباتی ہو کر اب حمید کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے حشام کے حوالے سے کی تھی اور وہ تب کی تھی جب وہ ولی عہد نہیں بنا تھا اسے اب جاننا تھا کہ حمین حشام کے بارے میں اب کیا سوچتا ہے حشام کے حوالے سے خبر بھی حمین نے ہی اسی اسے اسی رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مانٹریال میں تھا میں جانتی ہوں اس سے جواباً حمین کو ٹیکس کیا تمہیں مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے افسوس کرنا چاہیے جواباً ٹیکسٹ چاہا تھا وہ اس کے مزاج سے واقف تھا وہ مسکرا دی تمہاری رائے کیا ہے اس سے جواباً پوچھا افسوسناک خبر ہے جانتی ہوں اس نے حمین کے ٹیکس پر اتفاق کیا جواباً اس کی کال آنے لگی تھی اتنا بھی اپسٹ ہونے والی بات نہیں ہے حمین نے ہیلو سنتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا تھا وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا نہیں اپسٹ تو نہیں ہوں بس یہ سب غیر متوقع ہے اس لیے ریسا نے بات ادھوری چھوڑ دی میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے یہ مجھے اندازہ تھا اس کا اس نے جواباً کہا تھا تو پھر اب ریسا نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حل پوچھا تم نے کہا تھا تم اس کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو ہمیں نے اطمینان سے لمحے بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو سے دکھایا یعنی حشام کو بھول جانے کا مشورہ دیا تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو ریسا کو جیسے یقین نہیں آیا تمہیں لگتا ہے میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ ہی رہے نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے عرب بادشاہ حرم رکھتے ہیں حمین نے اسے جتایا تھا تصویر کا ایک اور رخ اسے دکھایا جو اس نے ابھی دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا لیکن میں جانتی ہوں اس نے مدم آواز میں کہا پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن حشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کبھی نہیں کی وہ امریکہ میں سفیر رہے ہیں بادشاہ کبھی نہیں رہے حمید نے ترکی بترکی ترکی کہا دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا سو اٹس آل اوور اس نے بلاخر حمید سے پوچھا حمید کے دل کو کچھ ہوا وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا اور اب رئیسہ کو اس انجام سے دو چار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف ہو رہی تھی تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا وہ بہت فکر مند انداز مجھ سے پوچھ رہا تھا رئیسہ کا دل بھرایا ٹوٹے گا لیکن میں برداشت کر لوں گی رئیسہ نے بھرائی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پہنچتے ہوئے کہا حمین کا دل اور پگلا ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا اور دان پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا تھا مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں ہمین نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی وہ خاموش ہو گئی کال ختم ہو گئی تھی مگر حشام نہ رئیسا کے ذہن سے نکلا تھا نہ ہی حمین کے اگلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کی تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے بلکہ ان خبروں میں ایک خبر نئے ولی عہد حشام بن صابے کی منگنی کی بھی تھی جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی وہ خبر حمید اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے وہ اگلی صبح تھی ساری رات لاک میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے وہ ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا کہ کاش وہاں کوئی سوراخ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی پتہ نہیں یہ شخص کے سامنے اسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا دنیا سے قائب ہو جانے کی خواہش اس نے زندگی میں کئی بار کی تھی لیکن شرم کے مارے اس نے پہلی بار کی تھی وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی رہائی کے لیے کاغذات لیے جس پر اب صرف اس کے دستخط ہونے تھے جبریل اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر پھر اسی اٹارنی نے سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی تھی کاغذات دستخط اور پھر اسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی بہت خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی فوار میں پولیس اسٹیشن سے باہر پارکنگ میں گاڑی تک آئے تھے میں بہت معذرت خواہ ہوں میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے نسا کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھے عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بہت شائستگی سے جبریل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا تھا جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نسا کی اس بات پر کبھی یقین نہیں کرتا کہ وہ ذہنی دباؤ میں خلاف وہ اپنے خلاف پیرنٹل نگلیجنس یعنی والدین کی عدم توجہ میں کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی آپ نے کچھ کھایا ہے جبریل نے جواب میں بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا عائشہ نے سر ہلا دیا وہ اب اسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس اسٹاپ پر ٹرین اسٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی تھی جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایت سنی اور ٹھیک ہے کہہ دیا مگر وہ وہاں رکا نہیں تھا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا تھا اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا عائشہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا چلا وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبریل نے اس سے کہا کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی اس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا میں چائے بھی پی لیتا ہوں جبریل نے اس سے پھر روکا میں چائے نہیں پیتی اس لیے لاتی بھی نہیں عائشہ نے اس بار اسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا پانی تو ہوگا آپ کے گھر میں جبریل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس نے گاڑی کی چھت کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا اس بار عائشہ سے صرف دیکھتی رہی تھی اس کا اپارٹمنٹ اس قدر صاف ستھرا خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا جن حالات کا وہ شکار تھی وہ وہاں کسی اور طرح کے منظر دیکھنے کی توقع کر رہا تھا آپ کا ذوق بہت اچھا ہے وہ عائشہ سے کہیں بغیر نہیں رہ سکا عرشے نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا تھا اپنا لانگ کوٹ اتارتے ہوئے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لانچ پر سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی کچھ کچھ بھی کہے بغیر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا تھا اور پھر پانی گرم کرنے لگی جب یہ لانچ میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جاتا کہ اس گھر میں ایک بچہ تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا لاؤنج میں بنے پلے ایریا میں اسفند کے کھلونے پڑے ہوئے تھے دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اور اس کی تصویریں جبریل نے نظریں چرا لی تھیں پتہ نہیں اس گلٹ کو وہ کیا کہتا اور اس کا کیا کرتا جو بار بار عائشہ عبدین کے بچے کے حوالے سے اسے ہوتا تھا اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا وہ بےحد مکان کے انداز میں اس کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر رہی تھی یوں جیسے وہ کوئی ویٹرس تھی پورے نہماک سے ایک ایک چیز کو ٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر اس بات سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا وہ اب کافی کی ٹرے لے کر لاؤنچ میں آ گئی تھی سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفہ پر بیٹھ کر اسے پوچھنے لگی شوگر مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی جبریل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا کریم ملک عائشہ نے شوگر پاٹ چھوڑ کر باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جو ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں یہ بھی نہیں مجھے کچھ دیر میں اسپتال کے لیے نکلنا ہے جبریل نے اب مزید کچھ کہے بغیر وہ کپ اٹھا لیا تھا جو عائشہ نے میز پر اس کی طرف بڑھایا تھا اس نے بڑی خاموشی سے کافی پی کپ دوبارہ میز پر رکھا اور پھر اپنے عجیب سے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے کہا اسے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں پھر اگر کوئی سوال ہو تو میرا نمبر یہ ہے اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر اسی لفافے کے پاس رکھ دیا حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کرتی مجھے فون بھی نہیں کریں گی اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے کے بعد آپ کسی سوال کا انتظار رہے گا عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اس لفافے اور کارڈ کو دیکھا پھر سر اٹھا کر جبریل کو دنیا میں ایسے تمیز اور تہذیب والے مرد کہاں پائے جاتے ہیں اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور اگر پائے جاتے تھے تو ان میں سے کوئی اس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا وہ کھڑی ہو گئی تھی جبریل کو اپارٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے جھانک کر پارکنگ کو دیکھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر میں نمودار ہوتا اور پھر وہ نمودار ہوا تھا اور وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا نہیں گیا پھر وہ میز سے پڑے اس لفافے کی طرف آئی تھی اس سفید لفافے کو اس نے اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام جبریل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا سائشہ عابدین پھر اس نے لفافے کو کھول لیا جبریل نے جبریل نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بغور دیکھا وہ اسے چند سال بڑا لگتا تھا ایک بہت مناسب شکل و صورت کا بہت سنجیدہ نظر آنے والا مرد جو کلین شیف تھا حالانکہ جبریل کے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا وہ ایک داڑھی والے مرد کا تھا ویٹر ان کے سامنے کافی رکھ کر چلا گیا تو احسن صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی سے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اور یقین تھا اور ساتھ ہونٹوں پر ابھر آنے والی ایک تنزیہ مسکراہٹ جبریل نے کچھ ایسا ہی جملہ اس میسج میں پڑھا تھا جو احسن سعد نے فون کالز پر اس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اس کے لیے چھوڑا تھا مجھے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں تو میں کچھ بتانا ہے چھ گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذ پر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ پل بھر کے لیے گھوم کر رہ گیا تھا جس ریسپشنسٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کا وہ پیغام جبریل سکندر کے لیے نوٹ کیا تھا اس نے وہ چھٹ جبریل کو دیتے ہوئے بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ ایک بہت اہانت امیز فکرہ تھا اور اسے پڑھتے اور سنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا اس کے باوجود اس اسپتال میں جبریل بے حد صاف ستھرا ریکارڈ رکھنے والے چند نوجوان ڈاکٹرز میں سے ایک تھا فار می دس از فار می آپ کو یقین ہے کہ میرے لیے ہے جبریل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجود اس پیغام کو پڑھ کر ایک اس ریسپشنسٹ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا نہ وہ احسن سات کو جانتا تھا نہ کسی سابقہ بیوی کو اور یہ شخص اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتا تھا اس لگا کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے او یا نے جواباً کہا جبریل کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا تھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایسن ساتھ کے اس نمبر پر کال کی جس چٹ پر لکھا ہوا تھا پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی یوں جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا اور جبریل کے کچھ کہنے کے پہلے اس نے نے جبریل جبریل کا نام ایک لمحے کے کے توقف بعد یس کہا مجھے آپ سے فوری طور پر ملنا ہے میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا نے جلدی سے کہا مگر مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا کے اس پیغام کے باوجود جبریل پوچھے بغیر نہ رہ سکا میں عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایس انساد کے جملے پر جبریل کا ذہن بھگ سے اڑ گیا اس کے ذہن ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ عائشہ شوہر اس سے رابطہ کرے گا اس نے ایسن ساتھ کا نام نہ سنا تھا نہ عائشہ سے اور نہ ہی اسفند کی تدفین کے موقع کسی موقع پر جہاں وہ دس پندرہ منٹ رک کر نسا اور ڈاکٹر نورین سے ہی تعزیت کر کے آیا تھا اگر ایسن ساتھ وہاں تھا بھی تو ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب ایک بیٹھے بٹھائے وہ نہ صرف اس کو کال کر رہا تھا بلکہ کال کر کے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا بات عائشہ عبدین جبریل نے بڑے محتاط لہجے میں اس سے پوچھا اس یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کا شوہر ہو سکتا تھا اس کو فوری طور پر کوئی اور عائشہ یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا اور رابطہ کرنے کی ضرورت تو یقیناً اسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی ہاں ڈاکٹر عائشہ عابدین دوسری طرف سے احسن ساد نے بڑے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں جبریل کہے بغیر نہیں رہ سکا میں آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں اسی لیے اسے وکیل فراہم اسی لیے اسے وکیل فراہم کر رہے ہیں اس کی ضمانت کروا رہے ہیں جبریل خاموش رہا احسن سعد کی طنز میں تحقیر نہیں تھی باخبری بھی تھی وہ مکمل معلومات رکھنے کے باوجود ہی اس سے رابطہ کر رہا تھا میں آپ کے اسپتال سے زیادہ دور نہیں ہوں اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن آپ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اور چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی ہے احسن ساتھ بہت لمبی بات کرتا تھا اس کی بات سنتے ہوئے جبیل نے سوچا مگر وہ اس کی سننے سے بھی پہلے اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا وہ احسن ساتھ سے مل کر اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اس نے فائل کیا تھا اس وقت احسن کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اسے یقین تھا کہ وہ شخص کو سمجھائے سمجھا لے گا اس کے باوجود کہ اس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی مگر کہیں نہ کہیں جبل سکندر اسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ بے جوڑ شادی ہی سمجھتا رہا تھا جس میں ہونے والی غلطیاں ایک طرفہ نہیں ہو سکتی تھیں کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پر اس کا یہ خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سات کی نہیں ہو سکتی کچھ خامیاں عائشہ بھی دین میں بھی ہوں گی کہیں نہ کہیں جبریل سکندر کے جاننے کے بعد کہ احسن سات کی فیملی بہت مذہبی تھی اس کا ان کا طرف دار تھا اس کا خیال نہیں اسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہو سکتے جتنا اس نے ان کے بارے میں سنا تھا کہیں نہ کہیں وہ طرف داری اس حفظ قرآن کے لیے بھی رکھتا تھا جو اس کی طرف اس کی طرح قرآن جیسی متبرک شے کو اپنے سین اور ذہن میں رکھتا تھا وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھے کہ جس دل میں قرآن محفوظ کیا گیا وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا ہے اسے یقین تھا جو بھی کچھ تھا اس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہوگا بری نیت اور اعمال کی نسبت اور وہ اسی خیال کے ساتھ ایسے انسان سے ملنے آیا تھا اسے یقین اسی یقین اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے سمجھا لے گا اور اس جھگڑے کو ختم کر دے گا اور ایسے انسان سے مصافحہ کرنے کافی پینے کے لیے اس میز پر بیٹھنے تک کا یہ یقین قائم رہا تھا جو احسن ساتھ کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی ہونا جو احسن ساتھ کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہونا شروع ہو گیا تھا عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی جبریل نے اس پر نظر جمائے نرم لہجے میں کہا احسن ساتھ کہہ کا مار کر ہنسا جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی گفتگو میں ہنسنے والی کیا بات تھی میں نہ تو بیوقوف ہوں نہ بچہ اس کے اختتام پر جبریل سے کہا مجھے یقین ہے کہ تم بیوقوف ہو اور نہ ہی بچے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں جبریل نے بڑے محتاط انداز میں کہا تو پھر مجھ سے بچوں جیسا برتاؤ نہ کرو احسن ساتھ نے ایک بار پھر اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تھا اس کی آواز اب بلند تھی ماتھے پر بل اور ہونٹ بنچے ہوئے اس نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ سے دور دھکیل دیا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس نے گھونٹ لیا تھا کافی چھلک کر میز پر گری تھی چھلک کر اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل بینچے ہوئے میز پر تھے لمحوں میں احسن نے کسی کی طرح رنگ بدلا تھا وہ اب شدید غصے میں نظر آ رہا تھا اور جبریل کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان چند جملوں میں جن کا تبادلہ ان کے درمیان ہوا تھا ایسا کیا تھا جس نے اسے ایسا غزلناک کر دیا تم اس عورت کے ضامن بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم سے میرے بارے میں کبھی بات نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند ہوئی تھی آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگ لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کو دیکھا جب بھی ایک نظر اطراف میں مڑتی گردنوں کو دیکھا پھر بے محریس اس سے کہا اگر تم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو یہاں میں ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہوں گا جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا والٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضا میں ذرا سا بلند کر کے ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بل لانے کا اشارہ کیا احسن ساتھ کو ایک دم ہی احساس ہوا وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہوں کہ آئی ایم سوری وہ اگلے ہی لمحے گرگٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا تھا اب اس کی آواز ہلکی تھی پھنچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا اور کنپٹیاں رگڑ رہا تھا جبریل نے اس تبدیلی کو بھی اتنی باریکی سے دیکھا تھا جتنی باریکی سے اس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی اور اس نے احسن سات کی معذرت کو قبول کیا تھا تم میرے مسلمان بھائی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دھوکے سے بچا لوں جو میں نے کھایا ہے اس کا اگلا جملہ جبریل کے سر کے اوپر سے گزر گزر گیا تھا احسن سعد اب بے حد نرم اور دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا بےحد شائستگی کے ساتھ جبریل نے ٹوکے بغیر اس سے بات کرنے دی میری بیوی ایک بدکار عورت ہے جس طرح اس طرح تمہیں الو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعمال کر کے اسی طرح تم سے بہت تم سے پہلے درجنوں کو بنا چکی ہے کسی بھی مرد کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچا سکتی ہے اس کے لہذی معاشرے کے لیے اتنا ذہن موجود تھا کہ جربیل دمبہ خود رہ گیا تھا وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں طلاق بھی ہوتی تھی بریک اپ اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا جس طرح کی گفتگو ایسن کر رہا تھا میرا عائشہ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری باتوں کو الزامات سمجھوں یا غلط فہمی جبریل مداخلت کے بغیر نہیں رہ سکا یہ حقائق ہے ایسن نے جواباً کہا جو بھی ہے مجھے ان میں دلچسپی نہیں ہے عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اس لیے اس کی مدد کی کیونکہ اس کی بہن میری کلاس فیلو تھی ایسن نے اس کی بات کاٹی تم اس کی بہن کو جانتے ہوگے اس عورت کو نہیں اس فاہشہ اور حرافہ کو نہیں زبان کو لگام دو جبیل کا چہرہ اور کانوں کی لوئیں بیک وقت سرخ تھیں وہ ایسن سے اس طرح کے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو تمہیں ان الفاظ پر کبھی اعتراض نہ ہوتا وہ اس سے زیادہ گندے الفاظ کی مستحق ہے ایسن کی زبان ویسے ہی چلتی رہی تھی وہ اگر تمہاری بیوی رہ چکی ہے تمہارے ایک بچے کی ماں ہے وہ کم از کم تم سے یہ الفاظ ڈیزرو نہیں کرتی بیوی بری ہو سکتی ہے ماں بھی مگر عورت کی عزت ہوتی ہے مگر عورت کی عزت ہوتی ہے نا اتنی عزت تو دکھاؤ اس کے لیے جبریل بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا لیکن جو گفتگو وہ سن رہا تھا وہ اس جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص کو کھلانے کے لیے بھی کافی تھی جو عورت بیوی رہ چکی ہو اس کی کیا عزت ایسن نے جواب نہیں دیا تھا اپنی ذہنیت کو اس کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا تھا مجھے تم پر ترس آ رہا ہے اور اس عورت پر بھی جو تمہاری بیوی رہی جبریل نے بہت سرد لہجے میں اس سے کہا اندازہ ہو گیا تھا وہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے احسن صاحب نے جواباً اسے ایک جھلسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا تم اسے جانتے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کو رد کر رہے ہو میں اسے سولہ سال کی عمر سے جانتا ہوں اسے بھی اس کی فیملی کو بھی اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے احسن ساتھ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا so I was right it was an old affair اس کا مطلب میں ٹھیک سمجھا تھا یہ ایک پرانا افیئر ہے شٹ اپ یو آر سک بکواس بند کرو پاگل ہو تم جبریل کو اب اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا اسے لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر میں ایسن ساتھ کے ساتھ اسی کی طرح گالم گلوچ پر اتر آئے گا وہ شخص کسی کو بھی مشتل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو جبریل نے اس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بہت بیزاری سے کہا جو ویٹر پہلے رکھ کر گیا تھا یہ جیسے احسن ذات کے لیے اشارہ تھا کہ وہاں سے جانا چاہتا تھا میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ جبریل نے بے حد درشتی سے اس کی بات کاٹی اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کے یا اس کے کردار کے بارے میں کچھ سننے میں <coughs> بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کیونکہ وہ کیا ہے کیسی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے پھر تم اس عورت کو سپورٹ کرنا بند کرو ایس انسان نے جواباً اس سے کہا تھا میں اسے سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی لاپرواہ تھی تب بھی اس لاپرواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس اولاد کو مارنا چاہتی تھی اور اس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے جو اب بے حد درست ہو رہا تھا یہ شاید ایسن کا رویہ تھا جس نے اس کا سارا لحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں اس کے عورت ہونے کی وجہ سے یا اپنے بیٹے کو مارنے کے شبے کی وجہ سے تم بیٹھ کر پہلے طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ کیا ہے جبریل نے اس سے کہتا گیا تھا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے ایسن صاحب نے درستی سے کہا میں تم سے سائیکالوجی پڑھنے نہیں آیا جبریل نے سر ہلایا میں بھی تم سے اخلاقیات پڑھنے نہیں آیا تم مسلمان جانتے ہو جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس میں کم از کم یہ ذمہ داری شامل نہیں ہے کہ تم تم مرد کے سامنے بیٹھ کر اس کیچڑ اچھالو مجھے میرا دین سکھانے کی کوشش مت کرو احسن سعد نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہا تھا میں حافظ قرآن ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں درجنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا دن مجھ پر عورتوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے اور کیا نہیں تم اپنے دن کی فکر کرو کہ ایک نام عورت کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شاہ میں قصیدے پڑھوں وہ بات نہیں کر رہا تھا زہر اگل رہا تھا وہ جبیل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبیل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھی اور تب اس نے کہا تھا تم اس کی بہن کے دوست ہو اور تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن میں غلط نہیں تھا میرا شک ٹھیک تھا کوئی لڑکی بہن کے کی تصویریں اپنے لیپ ٹاپ میں جمع کر کے نہیں رکھتی ساتھ کہہ رہا تھا اور جبریل دمبا خود تھا اور آج تم نے بتا دیا کہ یہ افیئر کتنا پرانا تھا اس لیے تو اس عورت نے جان چھڑائی ہے میرے بیٹے کو مار کر اس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابل رحم لگ رہی تھی اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا ایسن اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا وہ سرجری میں ہونے والی غلطی سے مارا گیا اس کی زبان سے وہ نکلا تھا جو شاید اس کے لاشعور میں تھا اور جس سے وہ خود نظریں چراتا پھر رہا تھا ایسن کو اس کا جملہ سن کر کرنٹ لگا تھا اور جبریل پچھتا پچھتایا تھا وہ ایک برا دن تھا اور اس برے دن کا وہ ایک بدترین وقت تھا تم کیسے جانتے ہو یہ ایسن نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا کیونکہ میں اس آپریشن ٹیم کا حصہ تھا اس پر جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا بہترین انکشاف وہ تھا جو ہو چکا تھا اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پتہ چلنا یا نہ چلنا بے معنی تھا ایسا دم سادے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا ساتھ پلکھے جھپکائے بغیر اس کے چہرے کا رنگ ساملا تھا سرخ یا زرد چند لمحوں کے لیے طے کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ سرجری میں نے نہیں کی تھی ایسن اسسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر ویزل کو اور مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ سجدے میں واقع کو غلطی ہوئی یا وہ میرا وہم تھا جبیل نے اس کے سامنے جیسے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی احسن ساتھ اسے عائشہ عابدین سے بدگمان کرنے آیا تھا اس اندازہ نہیں تھا کہ جواباً جبریل سے کیا پتہ چلنے والا تھا وہ ایک دم سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا جبریل سکندر وہاں بیٹھا رہ گیا تھا hello back in U S A صبح سویرے اپنے فون کی اسکرین پر ابھرنے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لیے ساخت کیا تھا اس کے باوجود کہ کہ وہ وہ یہ توقع کر رہی تھی واپس آنے کے بعد اس رابطہ ضرور کرے گا حالات جو بھی تھے ان دونوں کے درمیان بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنا پڑتا ویلکم بیک کا ٹیکس اسے بھیجتے ہوئے رئیسہ نے اسے رئیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اس پہلے بریک اپ کو اس نے دل پر نہیں لینا تھا اور بار بار خود کو کرائی جانے والی یاد دہانی ضروری تھی درد ختم نہیں ہو رہا تھا لیکن کم ضرور ہوتا تھا کچھ دیر کے لیے تھمتا ضرور تھا یونیورسٹی جا رہی ہو وہ نہا کر نکلی تو اس نے فون پر شام کا اگلا ٹیکس دیکھا اس نے ہاں کا جوابی ٹیکس کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی ملیں اگلا ٹیکس فوراً آیا تھا وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر چمکتے اس سوال کو دیکھتی رہی کہاں کہنا چاہتی تھی اب کیسے مگر لکھا تھا نہیں میں مصروف ہوں کارن فلیکس حلق میں اٹکنے لگا تھا وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی دل سنبھالنے کی ساری کوششوں کے باوجود اس کا سامنا مشکل ترین تھا وہ روایتی لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی نہ گلے شکوے کرنا چاہتی تھی نہ تنز نہ جھگڑا اور نہ ہی اس کے سامنے رونا وہ بحرین بہرحال اس لیے نہیں گیا تھا کہ بچھڑ جاتا فون کی اسکرین پر جواباً ایک منہ چڑھاتی تصویر آئی تھی یوں جیسے اس کے بہانے کا مذاق اڑا رہی ہو رئیسہ نے اسے اگنور کیا اور اسے جواباً کچھ نہیں کہا پندرہ منٹ بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اسے وہاں پایا تھا وہ شاید وہیں بیٹھے ہوئے اسے ٹیکس بھیج رہا تھا ورنہ اتنی جلدی وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اسے سرپرائز دینا اچھا لگتا تھا اور رئیسہ کو یہ سرپرائز لینا مگر یہ کچھ دیر پہلے کی بات تھی وہ اس کے بلائے بغیر اس کی طرف آئی تھی دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ ابری حال احوال پوچھا گیا اس کے بعد رئیسہ نے اسے کہا مجھے آج یونیورسٹی ضرور جانا ہے کچھ کام ہے حشام نے جواباً کہا میں ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ کچھ گپ شپ بھی نکالیں گے بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے اور بات کیے رئیسا نے اسے نظریں چرا لی تھی مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی کیا ہوا ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی ہوئی حشام نے اس کی طرف مڑتے ہوئے بےحد سنجیدگی سے کہا کیا رئیسہ نے انجان بننے کی کوشش کی یہ کہنا کہ میں نہ خوش ہوں شکستہ ہوں کیونکہ تم مجھے امیدیں دلاتے دلاتے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آئے ہو سب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا تمہارا موڈ آف ہے وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا نہیں موڈ کیوں آف ہوگا ریسن نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا پتہ نہیں یہ تو جاننا چاہتا ہوں وہ الجھا تھا تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہو میری زندگی سے بحرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی نہ ہی میسیجز کا جواب دیتی ہو ہوا کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے اس رویے کی ایسا نے جواباً اس سے پوچھا مجھے نہیں پتا حشام نے ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد کہا تھا میں اب یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں ریسا نے اس سے کہا وہ چونکا نہیں اسے دیکھتا رہا پھر سر چھٹک کر بولا یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے تمہارا موڈ واقعی آف ہے ریسا نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنے بیگ سے انگوٹھی کی وہ ڈبیاں نکالی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دی حشام بول نہ سکا گاڑی میں خاموشی رہی پھر حشام نے کہا تم نے انگیجمنٹ کی خبر پڑھ لی ہے اس سے پہلے مجھے یہ خدشہ تھا اس لیے اس خبر سے میں حیران نہیں ہوں ریسا نے مدم آواز میں اس سے کہا بڑے ٹھنڈے انداز میں جس سے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی میں نے تم سے کمٹمنٹ کی تھی رئیسا اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی اتنا کچا رشتہ نہیں ہے یہ شام بڑی سنجیدگی سے کہتا گیا تھا نیوز پیپر کی خبر کی بات نہیں ہے شام تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے تم عہد ہو تمہاری ذمہ داری اور تم سے رکھی جانے والی توقعات اور ہیں اس کی بات پر ہنسا تھا ولی عہد میں بھی تک نہ اپنے رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی اندازہ لگا پا رہا ہوں کہ میں اس منصب کے لیے اہل ہوں بھی یا نہیں یہ پاور پالیٹکس ہے آج جس جگہ پر ہمیں کل ہوں گے بھی یا نہیں کوئی یقینی بات نہیں ہے اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کبھی عہدہ نہ لیتا مگر یہ میرے باپ کی خواہش ہے وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا رئیسا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا غلط خواہش نہیں ہے کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے اپنی اولاد کے لیے ایسا منصب تم خوش قسمت ہو تمہیں ایسا موقع ملا ہے وہ مدھم آواز میں کہتی گئی میں پہلے بھی یہی سمجھتا تھا حشام نے جواباً کہا لیکن اب ایسا نہیں ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی یہ ضروری ہے ولی عہد کے لیے وہ ایک شادی شاہی خاندان میں کریں وہ بھی پہلی میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں جنہوں نے میرے ماں باپ کی بادشاہت کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہی فیصلہ انہوں نے یہی فیصلہ بھی کیا ہے مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی مجھے بتایا گیا تھا وہ خاموش ہوا میں اندازہ کر سکتی ہوں اور اسی لیے تم سے کوئی شکایت نہیں کری میرے تمہارے درمیان ویسا بھی کون سا عہد و پیمان ہوئے تھے کہ تم کو کسی بات کے لیے الزام دو اسی لیے ختم کرنا چاہتی ہوں خود یہ سب کچھ تاکہ تم اگر کوئی آبلیگیشن محسوس کر رہے ہو تو نہ کرو اور میں ہرٹ نہیں ہوں گی اس نے بات ختم کی توقف کیا پھر آخری جملہ بولا تم ہوئی ہو میں جانتا ہوں اور میں نادم بھی ہوں حشام نے اس کی بات کے اختتام پر کہا اور میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا نہ ہی میں تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں رئیسہ میں تم سے بھی شادی کروں گا اور یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتا دی اور انہیں اعتراض نہیں ہے اس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہستی ہی چلی گئی اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حمین بالکل ٹھیک کہتا تھا پتہ نہیں اس کی زبان کالی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ مند ہے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی ہشام پوچھے وغیرہ نہیں رہ سکا وہ کیا کہتا ہے یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو دوسری شادی وہ کہتا ہے کہ بادشاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیزی ہوتی ہے حشام کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا یوں جیسے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو پھر اس نے جیسے مدافانہ انداز میں کہا ار وہ میں ایسا نہیں ہوتا اگر بادشاہ کی چار بیویاں بھی ہوں تو بھی رئیسہ نے بڑی نرمی سے اس کی بات کاٹ دی مجھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی میں ہشام سے شادی کرنا چاہتی تھی ہماری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا میری مجبوری نہیں ہے میں محبت کرتی ہوں لیکن دل کے ہاتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکوں اس کے لجے میں وہی حقیقت پسند تھی جس کے لیے حشام اس کو پسند کرتا تھا مگر آج پہلی بار وہ عقل وہ سمجھ بوجھ اس سے بری لگی تھی اتنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارا ریسا اس نے ریسا کی بات کا جواب میں کہا میرا بھی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط ہے لیکن میرا خیال غلط تھا میری ممی کبھی بھی ایسی شادیوں کے حق میں نہیں تھی اور میں سمجھتی تھی یہ باعث ہے لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں تہذیب کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے عیسیٰ کہہ رہی تھی کبھی بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جیسے ابھی ہوا لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب پہلے ہو گیا بعد میں تو ہوتا تو وہ رکی حشام نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی میں تمہاری ممی سے متفق نہیں ہوں محبت کا رشتہ ہر فرق سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے مانتی ہوں لیکن وہ تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی پیور ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے رئیسہ نے کہا اس نے سلار سکندر کا حوالہ دیا تھا اگر محبت کے بارے میں اسے کوئی ریفرنس سے یاد تھا تو وہ اپنے ماں باپ کی آپس میں محبت ہی کا تھا اور وہ حوالہ حشام نے بہت بار سنا تھا لیکن آج پہلی بار اس نے حشام کا موازنہ سلار سکندر سے کیا تھا اور علی اعلان کیا تھا میں بھی اپنی محبت میں بہت کھرا ہوں اور تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں اس نے رئیسہ سے کہا تھا اس کا وہ حوالہ اور موازنہ اسے پہلی بار شدید برا لگا تھا وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین سر اور آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا اور یہاں وہ اسے ایک عام آدمی کے سامنے چھوٹا گردان رہی تھی ہاں تم ہو محبت میں کھڑے لیکن تم لڑنا لڑ نہیں سکتے حشام نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لیے نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں گا اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں یا نہیں گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسا نے اسے کہتے سنا تھا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا اس نے کے جملے کو سنتے ہوئے سوچا تھا وہ ایک ہفتہ جبریل سکندر کے لیے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا ایس انساد ایک بے حد ڈسٹرب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا اور وہ اسے ڈسٹرب بھی کر کے گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اسفت کی سرجری سے متعلقہ انکشاف پر اب وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گا جس بات کا سے خدشہ تھا وہ اس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنے نامزدگی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اسٹیج پہ اپنے پروفیشن سے متعلقہ کسی اسکینڈل یا کیس کا حصہ بننا اس سے اپنے کیریئر کی تباہی کے مترادف تھا لیکن اب اس پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور اسی ہفتے بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سرجری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ ایسے انسات کو بتا چکا تھا اس حالات میں ایسا کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اس نے ہفتے کی رات کو اسے فون کیا تھا فون بند کیا جبریل نے اس کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اسے کال بیک کرے آدھے گھنٹے کے بعد اس نے عائشہ کا نام اپنی اسکرین پر چمکتے دیکھا کال ریسیو کرنے کے بعد ان کے درمیان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈز کی گفتگو ہوئی پھر جبریل نے اسے اگلے دن ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا کس لیے ملنا چاہتے ہیں آپ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اسی اس سے پوچھا یہ بات میں آپ کو سامنے بیٹھ کر ہی بتا سکتا ہوں اس سے جواباً کہا تھا وہ چند لمحے خاموش رہی پھر اس نے پوچھا وہ کس وقت اس سے ملنا چاہتا ہے کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو اس نے جواباً کہا گیارہ بارہ بجے عائشہ نے چند لمحے سوچ کر اس سے کہا ڈن اس سے جواباً کہا اور عائشہ عبدین نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا بل فون ہاتھ میں لیے اگلا جملہ سوچتا رہ گیا صاحب نے اس سے کہا تھا کہ اس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ پہ اس کی تصویریں دیکھی تھی جبیل کو یاد نہیں پڑتا کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان کبھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہو اور تصویروں کا کوئی تبادلہ تو اس کے اور نسا کے درمیان میں بھی نہیں ہوا تھا لیکن نسا کے پاس اس کے گروپ فوٹوز فوٹو ہوتے تو ایزن ساتھ اس میں صرف جبریل کو پہچان کر اس پر اعتراض نہ کرتا یقیناً عائشہ کے پاس اس کی کچھ الگ تصویریں بھی تھیں اور وہ تصویریں وہ کہاں لے سکتی تھی یقیناً فیس بک سے جہاں وہ اس زمانے میں اپنی تصویریں باقاعدگی سے اپلوڈ کیا کرتا تھا اور اس سے بڑھ کر حمین وہ اس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن سوچتا چلا گیا احسن سات سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لیے اس کی ہمدردی میں دس گنا اضافہ ہو گیا تھا وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا اور پہلی بیل پر عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا وہ شاید پہلے ہی کی منتظر تھی سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلو ٹی شرٹ کے ساتھ فلپ فلاپس پہنے اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل میں سمیٹے وہ جبریل کا پہلے سے بہتر لگی تھی اس کی آنکھوں کے ہلکے بھی کم تھے وہ بہت خوبصورت تھی اور سولہ سال کی عمر میں بھی اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا اس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظروں کو جکڑ سکتا تھا جبریل کو احساس ہوا وعلیکم السلام وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اس نے جبریل کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے اور اس کی ساتھ اس کے ساتھ ایک ایک کیس کا پیک کوکیز کا پیک ہے شاید اس کا خیال تھا وہ دونوں چیزیں اسے تھمائے گا لیکن وہ دونوں چیزیں اٹھائے اندر چلا گیا تھا کچن کاؤنٹر پر اس سے پہلے پھول رکھے پھر کوکیز کا وہ پیک اور پھر وہاں پڑے کافی کے اس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے اسے پی رہی تھی ایک پلیٹ میں آدھا آملیٹ تھا اور چند چکن سینڈوچز وہ ناشتہ کرتے کرتے اٹھ کر گئی تھی میں بہت جلدی آ گیا ہوں شاید جبیل نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا جو اب اندر آ گئی تھی نہیں میں دیر سے جاگی ہوں آج سنڈے تھا اور رات کو اسپتال میں ڈیوٹی تھی اس سے جواباً جبیل سے کہا آپ کو سنڈے خراب کر دیا میں نے جبیل نے مسکراتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں کہا وہ اب لاؤنج سے بڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا عائشہ کا دل جہاز سے کہے اس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی خراب تھا وہ کچھ نہیں بولی اور کچن کاؤنٹر کی طرف چلی گئی یہ آپ میرے لیے لائے ہیں جبیل نے اسے پھول اٹھاتے ہوئے دیکھا جی اس سے جواباً کہا اس کی ضرورت نہیں تھی اس نے جبریل کو دیکھا پھر انہیں ایک گلدان میں لگانے لگی یہ بھی جانتا ہوں جبریل نے کہا ان پھولوں کو اس گلدان میں لگاتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید دو اڑائی سال کے بعد اپنے لیے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو چھو رہی تھی آخری بار اس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لیے اس کے کچھ عزیز و اکارف لے کے آئے ہوئے تھے اس نے تکلیف دے یاد کو جیسے سر سے چھڑکنے کی کوشش کی آپ بریک فاسٹ کر لیں ہم پھر بات کرتے ہیں جبریل کی آواز نے اسے چونکایا وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون کی سلائیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا بہت دلچسپی کے ساتھ یہ آپ کا شوق ہے اس نے اسکارف کے اس حصے کو چھوتے ہوئے کہا جو ادب تھا وقت گزارنے کی کوشش ہے جبیل نے مسکراتے ہوئے اون کی سلائیوں کو دوبارہ ان باکس میں رکھا جس میں وہ پڑے تھے آپ یہ کافی لے سکتے ہیں میں نے ابھی بنائی تھی پی نہیں میں اپنے لیے اور بنا لیتی ہوں اس نے کافی کا مگ لا کر اس کے سامنے ٹیبل پر پڑے ایک میٹ پر رکھ دیا وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کاؤنٹر کے پاس پڑے اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی تھی میرا خیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آفر کریں گے جبریل نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا میں نے اس لیے آفر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے اس نے ساجز کے ٹکڑے اس نے ساسج کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا ساسجز کے ٹکڑے کرتے ہوئے جواباً کہا ضروری نہیں جبریل نے اشرار کیا آپ ناشتہ کریں گے ٹھیک سے ٹھک سے اس سے پوچھا گیا نہیں جبیل نے کہا اور بے ساختہ ہنسا میں ناشتہ کر کے آیا ہوں اگر پتہ ہوتا کہ آپ کروا سکتی ہیں تو نہ کر کے آتا ایزمشنس بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں اس نے کہا عائشہ خاموشی سے اس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی میں آپ کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا اس توقع کے باوجود کہ آپ کال نہیں کریں گی جبریل نے اس سے کہا وہ کافی کے گونٹ لے رہا تھا عائشہ نے چکن ساسجز کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا اس اسے کاغذ پر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آ گیا جو اسے ایک لفافے میں دے کر گیا تھا اور جسے دیکھ کر وہ بےحد الجھے تھی وہ اس سے کسی بات کے لیے معذرت خواہ تھا کس چیز کے لیے شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی وضاحت کوئی توجہ ڈھونڈنے میں توجہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اتنا الجھنے کے باوجود اس سے جبیل کو فون کر کے ایک لفظ کی وضاحت نہیں مانگی تھی وہ شخص راہ راہ و رسم بڑھانا نہیں چاہتی تھی بار بار اس سے بات کرنا اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی ہر اس ہر اس کی آواز اس سے ملاقات عائشہ اب کو پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے لگتا تھا کیسا کیسا پچھتاوا اور احساس سے زیادہ تھا جو اس سے اس سے ہونے لگتا تھا اور عائشہ اپنے ماضی کے اس حصے میں نہیں جانا چاہتی جہاں جبریل سکندر کھڑا تھا وہ اس کا باب و اس باپ کو بند کر چکی تھی جبریل نے اسے کچن کاؤنٹر کے پار سٹور پر بیٹھے اپنی خالی پلیٹ پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا اس نے جبریل کی بات کا جواب میں کچھ نہیں کہا تھا یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو جبریل کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ اسے جو کہنے آیا تھا وہ کیسے کہے گا اس وقت اس نے بے اختیار خواہش کی تھی کہ کاش اس نے اس سرجری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی آپ کا وزٹنگ کارڈ مجھ سے کھو گیا تھا مجھے یاد نہیں وہ میں نے کہا رکھ دیا تھا وہ بولی تھی اور اس نے بےحد عجیب ایکسکیوز کی تھی یعنی وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے جبریل کا نمبر محفوظ نہیں کیا ہوا تھا کچھ کہنے کے بجائے جبریل نے اپنی جیب سے والیٹ نکال کر ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور اسے ان سلائیوں کے ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا یہاں سے گم نہ ہو شاید عائشہ نے نظریں چرا لی تھی وہ پلٹی وہ پلیٹیں اٹھاتے ہوئے انہیں سنک پہ رکھائے آپ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے اپنے لیے کافی بناتے ہوئے لاخر جبریل کو بات یاد دلائی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا ایسا انسات مجھ سے ملنے آیا تھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جبریل نے اسے کہا اس کا خیال تھا وہ بری طرح چونکے گی میں جانتی ہوں وہ انتہائی غیر متوقع جواب تھا جبریل چند لمحے بول نہیں سکا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ کافی کو اس سے اس سے بنا رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا مقصد کافی کا وہ کب بنانا ہی تھا اس نے مجھے کال کی تھی اس نے جیسے جب کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے مزید کہا جب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہا اگر ایسن سعد نے اسے کال کی تھی جب سے ملاقات کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نے عائشہ کو اسفن کی سرجری کے حوالے سے اس کے اعتراف کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو اور اگر اس نے عائشہ سے ذکر کیا تھا تو عائشہ اس وقت اتنے پرسکون انداز میں کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی ایس انسان نے جبریل کے کام کو مشکل سے آسان کر دیا تھا لگر اب اس کے بعد اگلا سوال جبریل کو بوجھ سوج نہیں رہا تھا وہ اپنا کافی کا مگ لیے اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی آپ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گناہ گار اور قابل نفرت ہوں اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کتنی گنہ گار اور قابل نفرت ہوں عائشہ بھی دین کی لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا یوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں اپنی تعریف کر رہی ہو جبریل اسے دیکھتا رہا عائشہ بھی دین کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا وہ تکلیف اور درد بھی نہیں جو جبریل نے ہر بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ شرمندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر بار اس کی آنکھوں سے چھلکتی تھی اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے جملے نے جبیل کے سارے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا ایسن نے آپ کو بتایا کہ سرجری میں جبیل کو پتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید ایسن نے اسے کچھ نہیں بتایا ورنہ عائشہ بدین کی زبان پر کچھ اور سوال ہونا چاہیے تھا ہاں اس جواب نے جبیل کو ایک بار پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی اس کافی کے مق سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جس کے دونوں ہاتھوں میں تھی یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لیے بیٹھی ہو جس میں اپنا مستقبل دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو ماضی وہ تھا جسے وہ بھولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی اور حال میں اسے دلچسپی نہیں تھی وہ زندگی کے اس حصے سے بس آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی ایسا ذات کی چلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی گالی گالی گالی اور گالیاں وہ فون کان سے لگائے کسی میں کے انداز میں وہ گالیاں سن رہی تھی جو کئی سال اس کی زندگی کے شب و روز کا حصہ رہی تھیں اور وہ انہیں سنتے ہوئے اب بے حص و بے حص ہو چکی تھی اس ان برے لفظوں کا زہر اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا تھا نہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی نہ تزلیل نہ حتک تک نہ غصہ نہ پریشانی طلاق کا کیس چلنے کے دوران طلاق ہونے کے بعد اور اسفن کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اسی طرح فون کرتا تھا اور یہی سارے لفظ دہراتا تھا جو اس نے اب بھی دہرائے تھے وہ کوشش کے باوجود اس کی کال نہ لیتے لینے کی ہمت نہیں کر پائی تھی نفسیاتی طور پر اس قدر خائف تھی کہ اسے یوں لگتا تھا وہ اس کی کال نہیں سنے گی تو وہ اس کے گھر آ جائے گا وہ اس سے یہی کہتا تھا اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی اس کی ایک کال فر پولیس احسن سعد کو کبھی بھی اس کے گھر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دیتی لیکن عائشہ اتنی بہادر ہوتی تو اس کی زندگی ایسی نہ ہوتی اس کی ایک قسم وہ تھی جو اس نے شادی قائم رکھنے کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جد و جہد کرتے ہوئے صحیح تھی اس کی دوسری قسم وہ تھی جو اس نے اسفن کی زندگی میں باپ نام کی اس محرومی کو نہ آنے کے لیے صحیح تھی جو خود اس کی زندگی میں تھی اسفن کے ایک کندھے میں پیدائشی نقص تھا وہ اپنا بازو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا تھا اور وہ سلو لرنر تھا اور اس کے یہ دونوں نقائص احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے ناقابل اور نقابل معافی تھے ان نسل میں کبھی کبھی کوئی بچہ کسی ذہنی یا جسمانی نقص کا شکار نہیں ہوا تھا اور ان کے گھر میں اسفن کی پیدائش کیسے ہوئی یہ بھی عائشہ کا قصور تھا اس کے کا اس کے اعمال کا وہ عذاب اور سزا تھی احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا احسن سعد اور اس کی فیملی کے لیے آزمائش کیوں بنا تھا اور عائشہ کے کھوکھلے لفظ اب بالکل گنگے ہو گئے تھے اس سے بھی یقین تھا کہ اس کی اولاد کی یہ تکلیف اس کی کسی گناہ کا نتیجہ تھی پر کون سا گناہ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں ملتا تھا اور اس معذور اولاد کے ساتھ اس نے احسن سات کی اطاعت کی ہر پار کی حد پار کر لی تھی صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے بیٹے کو باپ کی ضرورت تھی وہ اکیلی کیسے پالتی وہ اسفن کی پیدائش کے بعد امریکہ گئی تھی اور یہاں ایسن نے اسے رہائش پذیر ہونے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ معاشی طور پر اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا عائشہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ ایسن کو یکدم ایسے کون سے اخراجات نظر آنے لگے تھے جس کے لیے اس کا کام کرنا بہت بھی ضروری تھا اور وہاں آنے کے ایک سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے امریکہ آنے کے چند بعد ہی ایسن نے پاکستان میں دوسری شادی کر لی تھی وہ اکثر پاکستان جاتا تھا اور عائشہ کو کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی انکشاف کسی نے اس کی فیملی کے سامنے کیا تھا جو احسن انسات کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان کو جانتا تھا عائشہ ودین کے سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اس خبر پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتی یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا تھا مگر اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد اسے فلمیں اور ڈرامے بھی ہیج لگنے لگے تھے ہیج احسن نے بحٹ اٹھائی سے دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور چار شادیاں بھی کر سکتا تھا یہاں تو اس کے پاس ایک بہت مضبوط وجہ تھی کہ اس کی بیوی اسے صحت مند اولاد نہیں دے سکتی تھی جو اس کی دوسری بیوی اسے دے دے گی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اس نے احسن ساتھ اور اس کی فیملی کے بجائے اپنی فیملی کی بات مانتے ہوئے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے نے احسن ساتھ کے ہوش اڑا دیے تھے اسے عائشہ عبدین سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی اسود کے نام کچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانا نے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقسیم کے دوران اس کے بیٹے کے نام گفٹ کی تھی اور ایسن کی نظر میں عائشہ کی کچھ قدر و قیمت تھی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی اسے عائشہ کے کردار پر شک تھا بے عملی اور بے ہدایتی کی شکایت تھی لیکن اس سب کے باوجود وہ عائشہ کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا مگر اس کا کوئی حربہ کار گر نہیں ہوا تھا عائشہ کی طلاق کی پروسیڈنگ کے دوران پاکستان نے احسن سعد کی دوسری بیوی نے شادی کی آٹھ ماہ بعد خلا کا کیس فائل کر دیا تھا احسن سعد اور اس کی فیملی نے اس کے بعد کچھ مشترکہ فیملی فرینڈز کے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوششیں کی تھی مگر عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اور عائشہ اس سارے عرصے میں ایک کچورے کی مانند رہی تھی جو ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا مگر جو بھی ہو رہا تھا وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی وہ تب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ صحیح ہے غلط اللہ کے نزدیک اس کا یہ عمل گناہ تھا یا نہیں اور اگر وہ گناہ تھا تو وہ چاہتی تھی کہ یہ گناہ کوئی اور اپنے سر لے لیکن اسے احسن ساتھ سے نجات دلا دے جس دن اس کی طلاق فائنل ہوئی تھی اس دن اس نے حجاب اتار دیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا اب وہ کتنی بھی نہیں کیا کر لے وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار رہے گی احسن سعد نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کی تھی اس نے اس سے اس دین سے بھی برگشتہ کر دیا تھا جس کی پیروکار ہونے پر عائشہ بھی جن کو فخر تھا تمہارے یار کو بتا آیا ہوں تمہارے سارے کرتوت احسن سعد نے فون پر دھڑتے ہوئے اس سے کہا تھا تم کیا پلان کر رہی ہو کہ میرے بیٹے کو مار کر تم اپنا گھر بساؤ گی رنگ ریلیاں مناؤ گی میں صرف تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا اس بار اس یار کو بھی بھیجوں گا جس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اسے مارا اور اس نے خود اپنے منہ سے مجھے بتایا وہ بکتا جھکتا بولتا ہی چلا گیا اور وہ سنتی رہی عائشہ جبریل نے اس کی جبریل کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکایا اس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو چکی تھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی عائشہ نے سر اٹھا کر جبریل کو دیکھا وہ بھی اسے بتا رہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیا ہوا تھا اسے یقین تھا صرف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر بجل سے آپریشن میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی اور قصور وار نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا یہ اس کی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف کے شاپ ایس کے سامنے کر بیٹھا تھا آپ پریشان نہ ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا احساس آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بعد کے خطام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیا تھا وہ اسی طرح پرسکون تھی اور وہ اگر کسی شدید جذباتی رد عمل کی توقع کرتا تھا تو کی توقع کر رہا تھا تو ایسا نہیں ہوا تھا کسی غصے کا اظہار کوئی ملامتی لفظ کچھ بھی نہیں وہ جو نے اسے تسلی دے رہی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا میں نے ایسن کو بتا دیا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کا اعتراف کر لوں گی اس اگلے جملے نے جملے نے جبریل کا دماغ جیسے پھک سے اڑا دیا تھا تم سے کوئی ملنے آیا ہے جیل کے ایک سنتری نے راہداری جتنی لمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چادر زمین پر ڈال کر سوئے اس بوڑھے آدمی کو بڑی رونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھوکر سے جگایا تھا وہ ہڑبڑایا نہیں ویسے ہی پڑا رہا اور لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں کھول کر سر پر کھڑے اس سنتری کو دیکھا اسے یقین تھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی اس سے ملنے کون آ سکتا تھا پچھلے بارہ سالوں سے تو کوئی نہیں آیا تھا پھر اب کون آئے گا ارے اٹھ مرا پڑا ہے سنا نہیں کہ ایک بار کے کوئی ملنے آیا ہے سنتری نے اس بار کچھ زیادہ طاقت سے اسے ٹھوکر ماری تھی وہ کچھ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کون آیا اس نے سینیٹری سے پوچھا وہی میڈیا والے کتے سینیٹری نے گالی دی سزائے موت کی قید قید قیدیوں سے انٹرویو کرنا ہے انہیں اس نے ایک بار پھر لیٹے لیٹنے کی کوشش کی لیکن سنتری کے ہاتھ نے پکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے وہ ان میڈیا والوں سے بیزار تھا اور این جی او والوں سے بھی جو وقتاً فوقتاً وہاں سروے کرنے آتے تھے ان کے حالات زندگی جاننے ان کی مجرم کی وجوہات کو ریدنے جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے وہ جیسے سرکس کے جانور تھے جنہیں ان کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا کیوں کیا کیا انہیں پچھتاوا تھا اور کیا انہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے بیزاری کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سینٹری کے پیچھے چلا گیا جو اسے بیرک سے نکال کر ملاقاتیوں والی جگہ کے بجائے جیلر کے کمرے میں لے آیا تھا اور وہاں غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ان کے اور جیلر کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی اور پھر جیلر اس سنتری کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا غلام فرید ایک عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا غلام فرید کچھ نروس ہوا تھا لیکن پھر وہ چھچکتا سڑکتا سمٹتا ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا ایک گورے نے اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ نے پکڑے ایک فون سے اس کی کچھ تصویریں لی تھی جس عورت نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ پنجابی میں سے پوچھ رہی تھی کہ کس کس جرم میں کب وہاں آیا تھا غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اس کے ان دس بارہ سوالات کا جواب دیا تھا اور پھر انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب وہ ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر اس پھر سے اس کے جرم کو کوریدنا شروع کریں گے پھر جیل میں اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر مگر اس کی توقع غلط ثابت ہوئی تھی انہوں نے اس کی زبانی اس کا نام ولدیت رہائی جم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اس سے پوچھا تھا جیل سے باہر آنا چاہتے ہو غلام فرید وہ گورا تھا مگر اس سے ششتہ اردو میں بات کر رہا تھا غلام فرید کو لگا سے سننے میں کچھ دھوکا ہوا ہے جیل سے باہر آنا چاہتے ہو اس آدمی نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے جیل سے باہر غلام فرید نے سوچا ایک لمحے کے لیے کیا وہ جیل سے باہر آنا چاہتا تھا <clears throat> پھر اس نے نفی میں سر ہلایا جو اس آدمی کے لیے غیر متوقع تھا <clears throat> کیوں اس نے بے ساختہ پوچھا تھا باہر آ کر کیا کروں گا غلام فرید نے جواباً کہا تھا نہ کوئی گھر ہے نہ خاندان اور اس عمر میں محنت مزدوری نہیں ہوتی جیل ٹھیک ہے یہاں سب ملتا ہے غلام فرید نے کہا تھا اس نے سوچا تھا اب سروے کے سوال بدل گئے تھے <clears throat> اگر تمہیں ڈھیر ڈھیر سارا پیسہ ایک شاندار سا گھر اور ایک بیوی بھی مل جائے تب بھی باہر نہیں آنا چاہتے زندگی نئے سرے سے شروع کرنا نہیں چاہتے اس بار دوسری عورت نے اس سے کہا تھا بہت سارا پیسہ غلام فرید نے سوچا بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تو مسئلہ پیدا کیا تھا اس کے لیے اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آیا تھا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتا تھا تو اسے سب یاد آ جاتا تھا اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا اور جو کبھی شہد جیسی میٹھی تھی اور وہ بچے ایک دو سال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے نو بچے جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اسے سب انہیں اب کسی کا نام اور شکل یاد نہیں تھی وہ بھی جو اس کا دشمن تھا اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہوتا تھا سے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اس نے سود پر لی تھی اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک دن وہ اپنا توازن ہی کھو بیٹھا تھا سالار سکندر یاد ہے تمہیں اس کو خاموش دیکھ کر اس گورے نے غلام فرید سے پوچھا او غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی جھوئیوں سے بھرے چہرے بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پرانے ملگجے کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤں بیٹھنے بھی اسے سالار سکندر یاد تھا اور اس کا باپ اور وہ نفرت بھی جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی اور بہت سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا غلام فرید نے زمین پہ تھوکا تھا کمرے میں بیٹھے چاروں افراد کے چہرے پر مسکراہٹ ابری میرے بچپن میں میری زندگی میں جتنا بڑا رول آپ لوگوں کی فیملی کا تھا پچھلے پانچ سالوں میں اتنا ہی بڑا رول اس شخص کا ہے عبداللہ نے عنایہ کو بتایا تھا چند لمحوں بعد ہونے والی منگنی سے پہلے یہ ان کی چند ہفتوں بعد ہونے والی اپنی منگنی سے پہلے یہ ان کی دوسری ملاقات تھی عنایہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا آئی تھی اور عبداللہ نے اسے ڈنر پر بلایا تھا وہ اسے ڈاکٹر احسن ساتھ سے ملوانا چاہتا تھا جو اسی کے اسپتال میں کام کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سے ان سے متاثر تھا نائ نے کئی بار اس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے سنا تھا جس سے وہ اب تھوڑی دیر میں ملنے والی تھی مسلمان ہونا آسان تھا میرے لیے جمیل کے بعد یہ دوسرا شخص ہے جسے میں رول ماڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے عبداللہ بڑے پر جوش انداز میں نائک کو بتا رہا تھا اور وہ مسکراتی ہوئی سن رہی تھی عبداللہ جذباتی نہیں تھا بے حد سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھا اور کسی کی بیجا تعریف کرنے والوں میں سے بھی تھا نہیں تھا کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے تم ان سے منایا کہے بغیر نہیں رہ سکی وہ ہنس پڑا تم جالس تو نہیں ہو رہی اس نے نائک کو چھیڑا ہوئی تو نہیں لیکن ہو جاؤں گی اس نے جواب مسکراتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے تم ان سے ملو گی تو تم بھی میرے ہی طرح متاثر ہو جاؤ گی ان سے عبداللہ نے کہا میں اپنے نکاح میں ایک گواہ نہیں انہیں بناؤں گا انائز پر کہکا مار کر ہنسی عبداللہ تم اس قدر انسپائرڈ ہو ان سے مجھے تھوڑا بہت اندازہ تو تھا لیکن اس حد تک نہیں مجھے اب اور اشتیاق ہو رہا ہے ان سے ملنے کا عنایت نے اس سے کہا یقیناً اچھے شوہر بھی ہوں گے اگر تم نکاح میں بھی انہیں گواہ بنانا چاہتی ہو تو عبداللہ کو مزید تجسس ہوا تھا بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ عبداللہ یکدم سجیدہ ہو گیا اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بری ایک آزمائش اور انہیں دوبارہ اس آزمائش سے گزرنا پڑا ان کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ان کی بیویوں نے عبداللہ کہہ رہا تھا او سیڈ نے کو بغیر افسوس کا اظہار کیا تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لیے بھی میں نے ان سے بہت دعا کروائی تھی اور دیکھ لو ان کی دعا میں کتنا اثر ہے ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانی سے ماننے والے تو نہیں تھے عبداللہ بڑے فخری انداز نہ کہہ رہا تھا میرے پیرنٹس کسی کے دعاؤں کے بجائے تمہارے کردار و اخلاص سے متاثر ہوئے عبداللہ انائے نے اسے جتایا اسے اپنی بے یقینی کا وہ عالم ابھی بھی یاد تھا جب چند مہینے پہلے عبداللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اسے فون کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا رشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سرجن کے ساتھ طے کر دیا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بھونچکا رہ گئی تھی اس سے پہلے جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر غور جو بھی پروپوزلز اس کے لیے زیر غور آتے تھے عنایت سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے ملوایا جاتا تھا یہ پہلا پرپوزل تھا جس کے بارے میں اسے اس وقت اطلاع دی جا رہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیا تھا عجیب صدمے کی حالت میں اس نے ماما سے کہا تھا مگر ممی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اسے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنا تک نہیں پوچھا نہیں پوچھا تک نہیں آپ نے تمہارے بابا نے بات طے کی ہے امامہ نے جواباً کہا عنایت خاموش ہو گئی عجیب دھچکا لگا تھا اسے تم نہیں کرنا چاہتی امامہ نے اس سے پوچھا تھا نہیں میں نے تو ایسا تو نہیں کہا پہلے بھی آپ لوگوں ہی کو کرنا تھا تو ٹھیک ہے انایا نے کچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا اس سے عبداللہ یاد آیا تھا اور بالکل اسی لمحے امامہ نے اس سے کہا عبداللہ نام ہے اس کا نام سن کر بھی لہجہ بھر کے لیے بھی اس خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھی امامہ اس قدر کٹر مخالف تھی ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنایہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذکر کر رہی تھی وہ وہی تھا اوکے عنایہ نے بمشکل کہا تم سے ملنا بھی چاہتا ہے وہ نیو یارک آیا ہوا ہے میں نے اسے تمہارا ایڈریس دیا ہے امامہ کہہ رہی تھی عنایہ نے بے ساختہ کہا ممی پلیز اب اس طرح میرے سر پر مت تھوپیں اسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اسے ملنے کا بھی کہہ رہی ہیں ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ملنے نہ ملنے سے کیا فائدہ ہوگا اس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالا تھا اس کی فیملی بھی شاید ساتھ تو اس کی ممی سے بات ہوئی ہے میری اگلے ٹرپ پر بھی میں بھی ملوں گی اس کی فیملی سے منگنی کا فارمل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہوگا امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اس نے نائے کی خفکی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا انیا صدمہ کی میں اگلے ایک گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور ایک گھنٹے کے بعد اس کے دروازے پر بیل بجنے پر اسے جس شخص کو دیکھا تھا تھا لگا سردیوں کے موسم میں ہر طرف بہار آ گئی ہے گلاب کا ایک اور اد پھول ٹینی سمیت اسے پکڑاتے ہوئے دروازے پر ہی اس نے عنایا سے پھاوڑا مانگا تھا تاکہ اس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹا سکے وہ یہاں ہے عبداللہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پر نمودار ہونے والے کسی شخص کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا انع نے گردن موڑ کر دیکھا وہ احسن ساتھ سے اس کی پہلی ملاقات تھی اس سے اندازہ نہیں تھا اس سے ہونے والا یہ سامنا اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھون چال لانے والا تھا